اماں ارے سنو ارے آپ سے میں بیان دل کا حال کروں ارے دل میں اٹھتا ہے جو ایک سوال کروں قید سے جب رہائی حرم پائیں گے قید سے جب رہائی حرم پائیں گے کیا میری قبر پہ پھر نہیں آئیں گے کیا میری قبر پہ پھر نہیں آئیں گے صرف رنگ جو علم صرف علم صرف رنگ جو علم مجھ کو تڑ پائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے قید سے جب رہائی حرم پائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا اسی قید میں گھٹ کے مر جاؤں گی کیا میں دو گز کا فن بھی نہیں پاؤں گی میل کرتے میں کیا مجھ کو دفنائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے میرا زخم بھرا یہ بدن دیکھ کر صرف ظالم نہیں ظلم پچھتائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے شام والے کریں گے ابھی کچھ ستم مجھ کو کھائے چلا جا رہا یہ میری قبر پہ شمر کو لائیں گے مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے دیکھ کر زخم بابا کے گھبرائی میں حشر میں باپ کے پاس جب آئی میں دیکھ کر مجھ کو بابا بھی گھبرائیں گے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کربلا ہے کہاں اور کہاں شام ہے نہ مجھے چین نہ ان کو آرام ہے وہ مجھے کربلا روز بلوائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کربلا جا کے بابا سے یہ پوچھنا حشر میں ان سے جب ہو میرا سامنا کیا مجھے اپنے سینے سے لپٹائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کہنا را سے اپنا چمن مل گیا ہو مبارک تمہیں تو وطن مل گیا حشر تک ہم مسافر ہی کہلائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے شام میں ہی میری شام ہو جائے گی یہ کہانی اگر عام ہو جائے گی باپ بیٹی سے کب پیار فرمائیں گے مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے ہم نہ فنکار ہیں اور نہ اہل قلم ہے یہ فرحان شاکت پہ ان کا کرم ہم سے شبیر نوحہ کہلوائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے کیا مجھے چھوڑ کر سب چلے جائیں گے